انفا آڑے بک پہ اسلام اسلامیہ خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے ہمارا خالق اور مالک ہے اس نے ہمیں زندگی عطا کی اور اس کے ساتھ انواع و اقسام کی نعمتیں بھی دی ہیں اس لیے اس کا شکر کرنا ہم پر واجب ہے شکر یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں اور اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اس کی ہدایت کے مطابق کام میں لائیں یعنی زندگی کو پوری طرح اس آقا کے حضور میں جھکا دے اور اخلاق کردار سے ثابت کر دیں کہ ہم اس کے بندے اور غلام ہیں ہمارا ہر عمل اطاعت و فرما برداری کا نمونہ ہو اس کی طرف سے جس چیز کا مطالبہ ہو اس کو ہم بلا عذر پیش کر دیں حتیٰ کہ اگر جان دینے کا موقع آ جائے تو ہمارا قدم تخت دار سے بھی پیچھے نہ ہٹے مال و دولت کے شکر کی صورت ایک نعمت مال و دولت کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں بخشی ہے اس کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ ہم اس کا استعمال صحیح جگہ پر کریں اور انہی راہوں میں خرچ کریں جہاں اس کے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ویسے بھی یہ مال جو آج ہمارے پاس ہے نہ ہمیشہ سے ہمارے پاس تھا نہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا کل یہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس تھا پھر اللہ نے اپنے رحم و کرم سے ہمیں بخش دیا اور پھر ایسا وقت آئے گا کہ اس مال کے دوسرے لوگ وارث ہوں گے ہمارا مال تو بس وہی ہے جو اللہ کی راہ میں لگا دیا جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے یہ میرا مال ہے حالانکہ اس کے لیے اس کے مال کے تین حصے ہیں جو وہ کھا لیتا ہے وہ ختم ہو گیا جو پہ لیا وہ بوسیدہ ہو گیا اور جو کچھ خدا خدا کی راہ میں دیا وہی یہاں اس اس نے جمع کیا کے سوا جو کچھ ہے وہ اس کا نہیں ہے اسے تو وہ اپنے ورثہ کے لیے چھوڑ جائے گا اور خود خالی ہاتھ جائے گا بخاری خطب سیرت میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت وربا میں تقسیم کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو پوچھا کہ بکری کے گوشت میں سے کیا بچا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ایک شانہ کے سوا کچھ نہیں بچا فرمایا کہ ایک شانہ کے سوا ساری بکری بچ گئی یعنی جو کچھ خدا کی راہ میں گیا وہی بچا ہوا سمجھو اس حدیث مبارکہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آدمی کا ہاتھ ہمیشہ کھلا رہے اور وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خلوص نیت کے ساتھ اس کی رضا کے لیے حسب استطاعت خرچ کرتا رہے اور یہ سوچے کہ جس خدا کی رضا کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے وہ زمین و آسمان کا مالک ہے اس کے پاس ہمیں دینے کے لیے بہت کچھ ہے ہم اگر اس کی راہ میں اس کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کریں گے تو یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا ارشاد باری تعالی ہے مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل قنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم البقرة آیت نمبر 261 اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانہ کی سی ہے جس سے سات بالے اگے اور ہر بال میں سو دانے ہو اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے وہ بڑی گنجائش علم والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اسی صورت کی آیت دو سو اکتر میں ارشاد فرمایا اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو کیا ہی اچھا ہے اور اگر چھپا کر فقیروں اور محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے مزید فرمایا آیت نمبر مومنو تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ راہ خدا میں اپنی پیاری اور پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو ضرورت مندوں کو کھلانے پلانے کا عجر و سوا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلم نے کسی دوسرے مسلم بھائی کو جس کے پاس کپڑا نہیں تھا پہننے کو کپڑا دیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا اور جس مسلم مسلم بھائی بھائی نے دوسرے کو کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اس جنت کے پھل اور میوے کھلائے گا جس نے پیاس کی حالت میں دوسرے مسلم بھائی کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت سرب مہر شراب پلائے گا ابو داؤ صدقہ کرنے سے مال میں کبھی نہیں ہوتی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کی مدد کریں تو شیطان ہمیں مخلصی سے ڈراتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے مال میں سے کسی غریب مسکین پر کچھ خرچ کر دیا تو ہماری رقم کم ہو جائے گی مگر یہ ایک خیال خام کے سوا کچھ نہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا جب کوئی بندہ صدقہ کا مال دینے کے لیے سائل کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ مال سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے اللہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر کا وعدہ اسی کے ساتھ اگر ہم قرآن پاک کھول کر دیکھیں تو ہم کو یہ آیت پڑھنے کو ملے گی کریم الحدید آیت نمبر گیارہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کہیں گنا بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے یہ بھی اللہ کی شان کریمی ہے کہ آدمی اگر اس کے بخشے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے غریب مفلس لاچار بندو کی کھانے کپڑے یا روپے سے مدد کرتا ہے تو وہ مال کے کائنات اس کو اپنے ذمہ قرض کرا دیتا ہے بعض احادیث میں دس گننے سے سات سو گنے کا ذکر ہے اور یہ بھی آخری حد نہیں اللہ تعالی جس کو چاہے گا اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے گا مگر بس قرض حسن ہو اچھا قرض ہو پاک نیت کے ساتھ ہو خاص اللہ کی رضا کے لیے ہو کوئی ذاتی غرض نہ ہو ریاکاری ہو نہ شہرت کی خواہش ہو اور اسے دے کر احسان نہ جتایا جائے بس اللہ کو خوش کرنے کے سوا کسی اجر اور کسی خوش نوری پر نگاہ نہ ہو ایسے قرض کے لیے اللہ کے دو وعدے ہیں ایک یہ کہ وہ اس کو کہیں گنا بڑا چڑھا کر واپس دے گا اور دوسرے یہ کہ وہ اس پر اپنی طرف سے بہترین اجر بھی عطا فرمائے گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پر پکا یقین تھا ان کا حال یہ تھا کہ جب راہ خدا میں صدقہ کرنے کی فضیلت اور ثواب کی آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازر ہوئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کا بیان سنا تو دل و جان سے اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کر دیا اہل ایمان کا طرز عمل سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض حسن والی آیت پڑھی تو حضرت ابو انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں اے ابو الدہداہ انہوں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ مجھے دکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی طرح بڑھا دیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض دے دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس باغ میں کھجور کے چھ سو درخت تھے اسی میں ان کا گھر تھا وہی ان کے بال بچے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر کے وہ سیدھے باغ میں پہنچے اور بیوی کو پکار کر کہا دہ دہ کی ماں باغ سے باہر نکلاؤ میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے وہ بولی تم نے نفع کا سودا کیا دہ دہ کے باغ اور پھر اسی وقت اپنا سامان اور اپنے بچوں کو لے کر باغ سے نکل گئے اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مخلص اہل کا طرز عمل اس وقت کیا تھا اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیسا قرض حسن ہے جس سے کہیں گنا بڑھا کر واپس دینے اور پھر اوپر سے اجر کریم عطا کرنے کا اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے اسی لیے انفاق فی سبیل اللہ کے کاموں میں فراخ دلی سے حصہ لینا چاہیے کہ یہ انسان کے نام اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا ذریعہ ہے اور دنیا میں بھی ایسے شخص کو اپنی برکتوں سے اللہ نوازتا ہے ہاتھ ہاتھ کے انعام عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک غلام کو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا سارا کھانا جو اس کے لیے آیا تھا ایک کتے کو کھلا دیا عبداللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا غلام نے کہا کہ اس سرزمین پر کتے نہیں ہیں یہ کہیں دور سے آیا تھا اور بھوکا تھا مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں خود پیٹ بھر لوں اور یہ بھوکا رہے عبداللہ نے پوچھا پھر آج تو کیا کرے گا غلام نے جواب دیا کہ میں فاقہ کر لوں گا سخاوت پر ملامت کرتے ہیں حالانکہ یہ غلام مجھ سے زیادہ سخی ہے اور پھر انہوں نے باغ اور غلام کو خرید کر غلام کو آزاد کر کے وہ باغ اسی کو دے دیا اسے آپ انعام خداوندی نہ کہیں گے تو کیا کہیں گے جو دنیا ہی میں مل گیا اور آگے آخرت کا معاملہ ہے جہاں سات سے سات سو تک کا وعدہ کیا گیا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے تو اس کا اچھا اجر اسے ملتا ہے جانوروں سے رحم کا برتاؤ حدیث کی مستند کتابوں میں بھوکے پیاسے جانوروں کو کھلانا پلانا بھی بڑے اجر و ثواب کا باعث بتایا گیا ہے چنانچہ ایک بچرن عورت کا قصہ ہے کہ وہ ایک کنویں دیکھا کہ ایک زبان نکالے ہوئے اس کی حالت ایسی ہے کہ گویا وہ پیاس سے مر ہی جائے گا اس عورت کے دل میں ترس آیا لیکن وہاں پانی نکالنے کے لیے رسی ڈول کچھ موجود نہیں تھا لہٰذا اس نے اپنا چمڑے کا موزہ پاؤ سے نکالا اور اپنی اوڑھنی سے باندھ کر کنویں سے پانی نکال کر اس کو پلایا وہ عورت اپنے اس عمل کی وجہ سے بخش دی گئی بخاری و مسلم صرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے جامع ترمیز یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے ہمیشہ ایک اچھا نمونہ رکھا تاکہ لوگ اس پر عمل کریں اور خدا کے غضب سے بچ جائیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت اقبا بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن عصر کی نماز مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑی بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور جلدی سے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی گردنیں فلانگتے ہوئے ایک بی بی کے حجرے میں چلے گئے لوگ آپ کی اجلت سے گھبرا گئے پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجلت سے تعجب ہوا فرمایا کہ مجھے یاد آ گیا کہ کچھ سونا ہمارے پاس رکھا ہے بس مجھے پسند نہ آیا کہ مجھ کو روکے لہٰذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا وہ بڑے خسارے میں ہے قسم ہے رب کعبہ کی میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان کون لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زیادہ مال والے ہیں مگر ہاں جس نے آگے اور پیچھے اور دھائیں اور بھائیں یوں کیا یعنی دو ہتھڑ بھر کر اللہ کے نام پر لٹایا اور ایسے بہت کم ہیں یعنی جب اللہ رب العزت نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کی راہ میں خوب خرچ کرو فقرا مساکین پر بھی اور اپنے اہل ویال پر بھی اور اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو بڑے خسارے میں رہیں گے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے آدمی سمجھتا ہے کہ صرف فقرا مساکین کی ضرورت پوری کرنا ہی صدقہ ہے اور اہل و عیال پر خرچ کوئی نیکی کا کام نہیں بلکہ اس کو زندگی کی ضرورت اور مجبوری سمجھتے ہیں مگر اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر اپنے اہل ویال اور عزیز و اقارب پر بھی لوجہ اللہ اور ثواب کی نیت سے خرچ کیا جائے گا تو وہ بھی صدقہ میں شمار ہوگا اور اس کو اس کا ثواب ملے گا حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی صاحب ایمان بندہ اپنے حلویال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو وہ اس کے حق میں صدقہ ہوگا اور وہ اند اللہ ثواب کا مستحق ہوگا بخاری مسلم حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ جو غریب آدمی اپنی محنت کی کمائی سے کرے اور پہلے ان پر خرچ کرو جن کے تم ذمہ دار ہو یعنی بیوی بچوں پر ابو داؤ دراصل دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنے کسی عزیز قریب ضرورت مند کو اللہ کے لیے دینے میں دو پہلو ہیں اور دو طرح کا ثواب ہے ایک یہ کہ وہ صدقہ ہے اور دوسرے یہ کہ وہ سلا رحمی ہے یعنی حق قرابت کی ادائی ہے جو بجا خود بڑی نیکی ہے اہل قرابت پر صدقہ کی خاص فضیلت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں خاص طور سے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے خواتین تم کو چاہیے کہ راہ خدا میں صدقہ کیا کرو اگرچہ تم کو اپنے زیورات میں سے دینا پڑے آگے زینب بیان کرتی ہے کہ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو میں اپنے شوہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو خاص طور سے صدقہ کی تاکید فرمائی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہو اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرنے کی سعادت حاصل کروں اور تم بھی تنگ حال اور خالی ہاتھ ہو اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کرو کیا اگر میں تم کو ہی دے دوں تو کیا میرا صدقہ ادا ہو جائے گا اگر میرا تم کو دینا صحیح ہو تو میں تم کو ہی دوں گی ورنہ دوسرے ضرورت مندوں کو دوں گی کہتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ تم خود ہی جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو تو میں خود گئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ انصار میں سے ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑی ہے اس کی غرض بھی وہی ہے جو میری غرض ہے یعنی وہ بھی یہی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھی اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص قسم کی حیبت دی تھی جس کی وجہ سے ہر ایک کو آپ سے دو بہ دو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اس لیے ہمیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم اور معزن حضرت رضی اللہ اللہ اللہ عنہ باہر نکلے ہم دونوں نے ان سے کہا کہ آپ رسول صلی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیجئے کہ دو عورتیں دروازے پر کھڑی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ اگر وہ اپنے ضرورت مند اور ان یتیموں پر جو خود ان کی گود میں پرورش پا رہے ہیں صدقہ کریں تو کیا یہ صدقہ ادا ہو جائے گا اور ہم کو اس صدقے کا ثواب ملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ بتانا کہ ہم کون عورتیں ہیں رضی اللہ اللہ عنہ آپ صلی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان دو عورتوں کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون عورتیں ہیں بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ایک عورت تو انصار میں سے ہے اور دوسری زینب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی زینب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کا صدقہ ادا ہو جائے گا بلکہ اس صورت میں ان کو دوہرا ثواب ملے گا ایک تو صدقہ کا اور دوسرا صلاح رحمی کا مسلم و بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر اگر عمل کیا جائے اور لوگ اپنے قرابت داروں پر اپنی کمائی خرچ کرنا اللہ کی رضا کا وسیلہ سمجھے تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامرانی حاصل ہو سکتی ہے صدقہ کی دیگر فضیلت صدقہ کا لفظ کان میں پڑتے ہی کچھ لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ تو بڑے عزم کی بات ہے اور شاید مالداروں کے لیے کہی گئی ہے لیکن میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو مال نہیں رکھتے تو اتنا بڑا کام کیسے کر سکتے ہیں نہیں بلکہ ہر شخص اپنی مالی حیثیت کے مطابق صدقہ و خیرات کر کے یہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل قدر و قیمت اخلاص کی ہے اخلاص کے ساتھ کم سے کم مقدار کا صدقہ بھی مقبول بارگاہ ہے حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جہنم کی آگ سے بچو خواہ ایک کھجور کے آدھے حصے ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو بخاری یعنی اگر کسی شخص کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز روپیہ پیسہ کی شکل میں نہ ہو اور وہ آدھی کھجور ہی اخلاص کے ساتھ کسی ضرورت مند کو دے دے تو اسے صدقے کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ صدقے میں دی ہوئی چیز آخرت کی دائمی زندگی کے بیک میں جمع ہوتی ہے صدقہ کی مختلف صورت ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر ہر روز صدقہ کرنا ضروری ہے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اتنا مال کہاں ہے کہ ہر روز صدقہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں صرف مال ہی نہیں ہے پھر فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اولا پڑھنا بھی صدقہ ہے اس کے علاوہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا گناہوں سے سے روکنا راستوں کاٹے وغیرہ ہٹانا اندھے آدمی کی رہنمائی کرنا یہ سب ثواب کے کام ہے مقصد کے سلسلے میں رہنمائی کرنا مصیبت زدہ کی مدد کو دوڑنا بھی صدقہ ہے کسی کمزور کے بھوج کو جو اس سے نہ اٹھتا ہو اسے اپنے ہاتھ یا سر پر اٹھا لینا بھی صدقہ کہلاتا ہے اوپر کے مذکور کام اگر کوئی فی سبیل اللہ کرتا ہے تو اس کو مالی صدقہ کے برابر ہی ثواب ملے گا یہی مضمون ایک دوسری جگہ اتنے اضافے کے ساتھ ہے کہ کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صدقہ کی اتنی صورتیں معلوم ہو کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد کی زندگی میں کسی چیز سے اتنی مسرت نہیں ہوئی تھی آپ خود سوچئے آج سے چودہ سو سال پہلے عام لوگوں کی مالی حالت کیا تھی معاشی طور پر زیادہ تر لوگ مفلس تھے بڑی سخت محنت کے بعد کچھ میسر آتا تھا وہ بھی اتنا کہ اپنا پیٹ بھر لیں یا بچوں کا تو ظاہر ہے کہ صدقہ کے اتنے بہت سے کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر صحابہ کرام کو یک گونا خوشی ہوئی ہوگی اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صدقہ کا یہ عظیم شرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی تک محدود نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بس ذرا اخلاص کشادہ دلی اور الہی کی تمنا درکار ہے خدا کی خوشنودی کے علاوہ ان کے کاموں میں کسی اور طرح کی غرض نہ ہو کسی پر احسان جتانے اپنی بڑائی چمکانے اور کسی کی خودداری کو ٹھیس لگانے کا جذبہ ہرگز نہ ہو مومن اپنے عمل کا بدلہ اپنے خدا سے چاہتا ہے اسی میں اس کا بھلا بھی ہے صدقہ جاریہ کسی مجلس میں صدقہ کی بات چھڑتی ہے تو کبھی کبھی صدقہ جاریہ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے اس سلسلے میں حضرت ابو رضی اللہ اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے مرنے کے بعد کچھ نیکیوں کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں جیسے کسی نے کسی کو دین کی تعلیم دی اور دین کا علم پھیلایا تو جب تک اس کے پڑھائے لوگ دنیا میں نیک کام کرتے رہیں گے اس سے بھی ثواب ملتا رہے گا اگر اس نے کسی بچے کی تربیت کی اور اس کے نتیجے میں وہ نیک ہوا تو جب تک یہ لڑکا نیک کام کرتا رہے گا تو برابر اس کا ثواب تربیت کرنے والے کو ملتا رہے گا اسی طرح کسی نے مسجد یا مدرسہ کے لیے زمین وقف کی یا قرآن وقف کیا تو جب تک پڑھنے والے اس میں قرآن پاک پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب پڑھنے والے کے ساتھ قرآن وقف کرنے والے کو ملتا رہے گا یا مسجد تعمیر کی یا مسافروں کے لیے کوئی سرائے بنوائی یا طلبہ کے لیے کوئی کمرہ تعمیر کروایا یا نہر کھدوائی یا اپنی زندگی میں حالت صحت میں کوئی اور نیک کام کیا اور اس میں اپنا پیسہ لگایا تو جب تک اس کی چیزوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا اپنے آدمی کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کا کھاتا بند کر دیا جاتا ہے لیکن ایسی اجتماعی نیکیا جنہیں ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا بلکہ جب تک لوگ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے نام اعمال میں اس کا ثواب درج ہوتا رہے گا جو قیامت میں اس کو فائدہ دے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ صدق جاریہ کے ایسے کام زیادہ سے زیادہ کریں جن کا ثواب ابداً العباد تک ملتا رہے گا زکا عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ آدمی کے پاس دولت ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنے آرام و آسائش اور تفریحات پر خرچ کرتا ہے عمارتیں بنواتا جائیداد خریدتا بینک بیلنس بڑھاتا اور معیار زندگی بلند کرنے کی دھن میں اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کو بھول جاتا ہے اسلام کی تعلیم اسلام نے مسلمانوں کو جس طرح کی زندگی بسر کرنے کی تلقین کی ہے اس میں محض اپنی اور اپنے بیوی بچوں کو آرام و آسائی دینا ہی نہیں بلکہ معاشرتی جماعتی اور انسانی فرائض کی ادائی شامل ہے بلکہ اس میں قرابت والوں سے الگ یتیموں فقیروں بیواؤں حاجت مندو کا حق بھی رکھا ہے اسی کو زکوٰۃ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے جو ہر مالدار پر فرض ہے زکوٰۃ کی اہمیت اسلام کے پانچ رکن ہیں انہی میں زکوٰۃ کو بھی رکھا گیا ہے قرآن پاک میں اکثر مقامات پر زکوٰۃ کا نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں زکوٰۃ کی اہمیت نماز ہی کے قریب قریب ہے مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی جب بھی ملی ہے انہی ارکان پر مضبوطی سے عمل کرنے سے ملی ہے اور آئندہ بھی اگر کامیابی ملی تو اسی وقت ملے گی جب ارکان دین کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنایا جائے گا زکوٰۃ کا مطلب زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ جس مسلمان کے پاس ایک مقررہ مقدار میں مال ہو وہ ہر سال حساب لگا کر اپنی اس دولت کا چالیسواں حصہ غریب ہو ہو ہو مسکین یتیم یا نیکی کے دوسرے کاموں پر خرچ کرے گا جو زکوٰۃ کے خرچ کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے زکوٰۃ کا نصاب چاندی چاندی کا نصاب پانچ اوقیہ دو سو درہم برابر ہے ساڑھے باون تولہ ہے ساڑھے باون تولہ برابر پانچ سو پچیس گرام تقریباً سونا سونے کا نصاب بیس دینار بیس مسکال برابر ہے ساڑھے سات تولہ ساڑھے سات تولہ برابر ہے پچہتر گرام تقریباً نوٹ اگر کسی شخص کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس پر اس کا چالیسواں حصہ ڈھائی فیصد بطور زکاط قرض ہے عشر عشر کا نصاب پانچ وسط ساٹھ سا ہے ساٹھ سا برابر ہے چار من تقریباً ایک سو پچاس کلو گرام نوٹ قدرتی ذرائع سے پیداوار پر حصہ اور مصنوعی ذرائع سے پیداوار پر نصف عشر بیسواں حصہ زکات ہے نمبر دو ہر قسم کی پیداوار پر عشر واجب ہے نمبر تین عشر فرض ہونے کے لیے سال گزرنے کی تاکید نہیں ہے مصارف زکات زکات کے مصارف آٹھ ہیں ان سب کا ذکر سورہ توبہ

یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور آئے خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے نمبر ایک فقرا وہ غریب شخص جو صاحب نصاب نہ ہو اسی میں یتیم بیوہ معذور وغیرہ آتے ہیں نمبر دو مسکین جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو لیکن وہ اپنی حمیت و غیرت کی وجہ سے معاشرے کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلاتا ہو نمبر تین جو صدقات وصول کرنے پر معمور ہو نمبر چار معلفت القلوب جن کی تعلیف قلب مقصود ہو نمبر پانچ غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے قرض داروں کی امداد کرنے میں نمبر سات فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں نمبر آٹھ ابن السبیل مسافر اس کے علاوہ تجارت کے مال پر بھی زکوٰۃ ہے اور مویشو نیز کھیتی باڑی پر بھی زکوٰۃ ہے ان مسائل کو مفتی صاحبان سے دریافت کیا جائے زکوٰۃ کا زیادہ حقدار کون ہے زکوٰۃ میں سب سے پہلا حق اپنے ان عزیز و رشتہ داروں کا ہے جو غریب ہوں اور ان سے بھی پہلے ان کا حق ہے جو سب سے قریبی ہوں جیسے بھائی بھتیجے بھتیجا بھانجے بھانجیا خالہ مامو ساس سسر اور داماد وغیرہ میں جو حاجت مند ہو انہیں دینے میں بہت ثواب ہے ان کے بعد پڑوسیوں کا حق ہے پھر محلے کے دوسرے غریب حاجت مندوں کا حق ہے اس کے بعد جسے دینے میں دین کا زیادہ نفع ہو جیسے غریب طالب علم غازی اور مجاہد وغیرہ وہ مواقع جہاں زکوٰۃ دینا منع ہے نمبر ایک مالدار جس کے پاس حاجت اصلی سے زائد مال یا سامان ہو نمبر دو سید بنو حاشم یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو نمبر تین اپنے ماں باپ دادی دادا نانا نانی کو نمبر چار بیٹا بیٹی پوتا پوتی اور نواسا نواسی کو نمبر پانچ بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو نمبر چھ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی نمبر سات مسجد مکتب اور کنواں وغیرہ کی تعمیر میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی نمبر آٹھ امام کی تنخواہ میں زکوٰۃ دینا منع ہے ادائی زکوٰۃ کا طریقہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت کرنا ضروری ہے ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے بس اپنے دل میں زکا دینے کی نیت ہونی چاہیے اس سلسلے میں مندرجہ ذیل باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے نمبر ایک جس قدر زکوٰۃ واجب ہو وہ خدا واسطے کی نیت کر کے کسی مستحق کو دے دیا جائے اور اس سے اس کا مالک بنا دیا جائے نمبر دو کسی اجرت یا خدمت کے بدلے میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی نمبر تین زکوٰۃ میں نقد رقم بھی دی جا سکتی ہے اور سامان خرید کر بھی دیا جا سکتا ہے نمبر چار قمری سال کے حساب سے جب سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ فوراً ادا کرنی چاہیے نمبر پانچ سال پورا ہونے سے پہلے بھی دینا جائز ہے بشت نصاب ہو نمبر سال گزرنے سے پہلے اگر مال ضائع ہو گیا یا فی سبیل اللہ کسی کام میں خرچ کر دیا تو زکوٰۃ اپنے ذمہ نہیں رہے گی نمبر سات زکوٰۃ کی رقم اگر نکال کر علیحدہ رکھ لی تھی اور دل میں سوچ لیا تھا کہ یہ رقم زکوٰۃ کی ہے تو چاہے وقت ادائیگی کے نیت کرنا بھول گئے تو کوئی حرج نہیں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی نمبر آٹھ لیکن اگر کسی کو زکوٰۃ کی نیت کے بغیر روپیہ دے دیا اور دینے کے بعد یہ چاہا کہ اس کو زکوٰۃ کے حساب میں لگائے تو ایسا نہیں ہو سکتا یعنی اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہو نمبر نو غریب بچوں کو انعام یا عیدی کے نام سے اگر زکوٰۃ کی رقم دے دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی زکوٰۃ نہ دینے کا انجام زکوٰۃ مال و دولت میل ہے میل صاف نہ کیا جائے تو چیزوں کو زنگ لگ جاتا ہے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 جس دن تپایا جائے گا ان کی دولت کو دوزک کی آگ میں داغی جائے گی ان کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال و دولت جس کو تم نے جوڑا تھا اپنے واسطے پس مزہ چکھو اپنی چھوڑی ہوئی دولت کا یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے جو مالداروں پر غریبوں اور حاجت مندوں کا حق رکھا ہے وہ اس کو نہیں دے رہے ہیں اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مندر حدیث بھی یاد رکھنے کے لائق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اس نے اس کی زکات ادا نہیں کی تو اس کا مال قیامت کے دن سانپ کی شخص اختیار کرے گا جس کے سر پر دو سیاہ نکتے ہوں گے یہ انتہائی زہریلے ہونے کی علامت ہے اور وہ اس کے گلے کا توک بن جائے گا پھر یہ سام اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ بخاری ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے گی اور وہ اسی میں ملی جلی رہے تو وہ مال کو تباہ کر کے چھوڑتی ہے تباہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے زکوٰۃ نہ دی اور خود ہی خالی ہو تو لازماً اس کا پورا سرمایہ تباہ ہو جائے گا بلکہ تباہی سے مراد یہ ہے کہ وہ مال جس سے فائدہ اٹھانے کا اس کو حق نہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے غربا کے لیے مخصوص کر دیا تھا اس نے اسے کھا کر اپنے دین و ایمان کو تباہ کیا بسا اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ زکات نہ نکالنے والے کا سرمایہ بھی تباہ ہو جاتا ہے صدقہ فطر عید الفطر کے موقع پر ہر مسلمان پر صدقہ واجب کیا گیا ہے اسے صدقۃ الفطر یا فطرہ کہتے ہیں اس کی دو مسلحتیں ہیں ایک یہ کہ روزہ دار سے روزہ کی حالت میں باوجود کوشش کے جو کوتاہی و کمزوری رہ جاتی ہے اس صدقہ کے ذریعے اس کی تلافی ہو جائے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جس دن سارے مسلمان عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں اس دن سماج کے غریب لوگ فاقہ سے نہ رہیں بلکہ ان کی خوراک کا کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے اس لیے گھر کے سارے ہی لوگوں پر فطرہ دینا واجب کیا گیا ہے اور اس کی ادائی نماز سے پہلے واجب ہے جو بچہ عید کی رات کو پیدا ہوا ہو اس کی طرف سے بھی فطرہ دینا واجب ہے عید کی نماز میں جانے سے پہلے فطرہ دے دینا چاہیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا صدقہ فطر ایک فقیر غریب مسکین کو بھی دیا جا سکتا ہے اور کئی فقیر و محتاجوں کو بھی جو لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے انہیں صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے صدقہ فطر کا نصاب صدقہ فطر کی مقدار ایک سا گلہ ہے ایک سا حجازی پانچ عدد ایک تہائی رات برابر ہے دو کلو پانچ سو پینسٹھ گرام تقریباً ایک سا ایرا کی آٹھ رتل برابر ہے تین کلو سات سو بتیس گرام تقریباً نوٹ ایک رتھ تقریباً آج سیر کا ہوتا ہے نمبر دو ہر آزاد غلام مرد عورت چھوٹا بڑا امیر غریب مسلمان پر سب واجب ہے نمبر گلے میں جو گیہوں وغیرہ دیا جا سکتا ہے